حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صحرا میں رہے گا سخت طبیعت ہو جائے گا اور جو شخص شکار کے پیچھے لگ گیا وہ ہر چیز سے غافل ہو گیا اور جو شخص بادشاہ کا دم چھلا بنا وہ آزمائش میں پڑ گیا الفاظ ابن مسنا کے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو چودہ